سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یار جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا یار جدھر بھی جاؤں کسے غم جانو دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں کسے غم جان دل سناؤں کسے میں زخم کاوش حافظ ابو بکر پیشکش مہمان enterprise phone number zero two one seven double zero double one eight two یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت سے بے خبر ہے یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت سے بے خبر ہے وفا کی قیمت سے بے خبر ہے پھر ان کو دل دے کے زندگی کو پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آنگ کیوں بناؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر غلام ان کا بنوں تو کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت تو کیوں گھٹاؤں غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت تو کیوں گھٹاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بل بل ہے مست شیدا یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بل بل ہے مست و شیدا ہے بل سے بل بل مست و شیدا مگر نشے من جو عارضی ہو مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکل میں کیوں بناؤں مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکل میں کیوں بناؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یار جدھر بھی آؤں کسے غم جانو دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر ملا تو بس اہل دل کے در پر تو ان کے در کو میں اپنا مسکن تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سمیم دل سے نہ کیوں بناؤں تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سمی میں دل سے نہ کیوں بناؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار اب جدر بھی جاؤں کسے غم جان جانو دل سناؤں کسے غم جان دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار جدھر بھی جاؤں کسے جان جانو دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ